لہجہ غزل نوح ناروی آواز و پیشکش راہیل فاروق کوئی اس ستمگر کو آگاہ کر دے کہ باز آئے آزار دینے سے جھٹ پٹ ادھر کی ادھر آج ہوتی ہے دنیا مریض محبت بدلتا ہے کروٹ کبھی پردہ داری کبھی خود نمائی کبھی کچھ رکاوٹ کبھی کچھ لگاوٹ تمہاری یہ چاروں ادائیں غزب ہیں یہ چاروں کریں گی ہزاروں کو چوپٹ قیامت نہ اٹھے کہ اٹھے جہاں میں مگر بال یقین میں تو اٹھوں گا جھٹ پٹ تہے قبر جس وقت مجھ کو ملے گی سرے قبر کچھ ان کے قدموں کی آہٹ کوئی کس طرح اس کو تسلیم کر لے کہ دونوں اکیلے بسر کر رہے ہیں تیرے گرد تیری اداؤں کا مجمع میری حسرتوں کا میرے پاس جم گھٹ خدا جانے آپس میں کیا پیش آئے یہ تاخیر و تاجیل کیا رنگ لائے ہمارا ارادہ کے فوراً نہ دیں دل تمہاری تمنا کے مل جائے جھٹ پٹ کہاں لطف بزم مسرت اٹھایا کہاں دور پرکیف گزرے نظر سے میں ناب اوروں کے حصے میں آئی ہمارے مقدر میں تھی صرف تل چھٹ ادھر وہ بھی سرگرم ظلم و جفا ہے ادھر ہم بھی مصروف آہ بکا ہے کہیں بڑھتے بڑھتے نہ بڑھ جائے جھگڑا کہیں ہوتے ہوتے نہ ہو جائے کھٹ پٹ یہ کیوں ہے تعمل یہ کیوں ہے توقف یہ انکار کیا ہے یہ اغماز کیا ہے لڑاؤ بھی آنکھیں ملاؤ بھی نظریں دکھاؤ بھی مکھڑا اٹھاؤ بھی گھونگٹ بہت کچھ چھپایا بہت کچھ بچایا مگر پیش بندی نہ کچھ کام آئی کیے خنجر ناز نے چار ٹکڑے بلاخر ہوا دل محبت میں چوپٹ محبت میں یہ جھڑکیاں بھی ابس ہیں یہ ہر وقت کی دھمکیاں بھی ابس ہیں کرم ہو کہ مجھ پر ستم ہو تمہارا نہ اٹھوں گا در سے نہ چھوڑوں گا چوکھٹ بیان تمنا سنا اور سن کر بڑی دیر سے غور فرما رہے ہیں نہ آئیں گے یا میرے گھر آئیں گے وہ جو ہونا ہو ارشاد ہو جائے جھٹ پٹ ستم بھی اٹھائے ہزاروں طرح کے بلائیں بھی جھیلیں ہزاروں طرح کی ہوا تجربہ ہم کو یہ دل لگا کر حسینوں سے دل کا لگانا ہے تیرے عشق میں کیوں نہ میں دل کو روؤں جگر کے لیے کیوں نہ میں آہ کھینچوں شب و روز کی مختلف آفتوں نے اسے کر دیا چت اسے کر دیا پٹ بنا غیرت آئینہ دل ہمارا غبار آئے کیوں کر قدورت رہے کیا مسل ہے وہ خس کم جہاں پاک والی نہ اس گھر میں کوڑا نہ اس گھر میں کرکٹ محبت کے رستے میں آئے شوق منزل ملے گا عجب لطف پائے طلب کو ادھر خار ہیں اور ادھر آبلے ہیں اگر بد زباں وہ ہیں تو یہ ہے منہ پھٹ تیرے عشق میں چین سے کیا رہوں میں تیرے عشق میں جب نہ دے چین مجھ کو نظر کا پلٹنا زباں کا بدلنا مقدر کی گردش زمانے کی کروٹ یہ نوح کس نے تمہیں رائے دی تھی کہ طوفان اٹھاؤ زمیندار ہو کر اب اچھا تماشا نظر آ رہا ہے تہے آب کھاتا سرے آب کھیوٹ